بے شک کفار جلد حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں کفار مکہ اور دیگر کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے عارضی فائدوں کو پسند کرتے ہیں اور انہی کے حصول کے لیے ان کی ساری تگودو ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بھول بیٹھے ہیں دنیا کی طرف ایسی دوڑ لگا رہے ہیں کہ آخرت کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں گویا کہ دنیا کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں موت نہیں آئے گی